حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میری خالہ نے آپ کے لیے گدہ بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں میں بھی کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت تہجد کی نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر وطر کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستر